سیدنا ابو بکرہ بکر نفیع امن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا جب کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ایک آدمی آپ کے بائیں جانب چل رہا تھا اچانک دو قبریں ہمارے سامنے آ گئیں رسول اللہ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا البتہ یہ گناہ ہیں کبیرہ تم میں سے کون آدمی چھڑی لائے گا یہ سن کر ہم دونوں لپکے لیکن میں سبقت لے گیا اور چھڑی لے آیا آپ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور ان کو عذاب پیشاب اور چغلی کی وجہ سے ہو رہا ہے حدیث نمبر تینتیس سو تیئیس مسند احمد